مجید جو فضیلتا رمضان کے مہینے کے اندر ذکر کرتا ہے فضیلتاں اور کسے مہینے دیا ذکر نہیں کی ایک ایک دن اتنا بڑا قیمتی ذکر فرمایا ہے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا سلو اللہ رسول رمضان کے مہینے ایک دن کا روزہ اگر جان بوجھ کے بلا ادھر چڑ دیتا جائے کیا یہ بھی کدا ہو سکتی یہ بھی کوئی چیز بدل بن سکتی نماز کدا ہو جاتی ہے دوسرے وقت بھی پڑھ لیتی حج ایک سال نہیں کر سکیا دوسرے سال کر سکیا پر نگار ہی جانتا رمضان دے اندر اللہ نے کی خوبیاں رکھی فرمایا اگر رمضان کے مہینے کا ایک روزہ کوئی شخص بغیر کسی صحیح ادھر سے دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمندے یہ بدل ساری عمر روزے رکھے تو نہیں ادا یہ دن نے اتنی رکھی ہے کہ ایک دن کا روزہ اس مہینے بھی کی رکھے تو وہ دیاں وہ برکت کے فضیلتا اس میں ملتی ہیں ادھر نال کو شریعت نے اجازت دیتی بیمار آدمی روزہ نہ رکھے رمضان تو بعد باقی یارہ مہینوں میں جدو آسان سمجھتا رکھتا ہے کیوں انہیں ادر کی وجہ سے مسافر وہ روزہ چڑھتا ہے دوسرے دنوں فرمایا رکھتا ہے ہی سواب ملے بڑھا آدمی ہے جنہیں دن ب دن کمزور ہی ہونا نہ اپنی ضعیفی کی وجہ تو پیاس برداشت کر سکتا نہ بھوک برداشت کر سکتا انہوں بھی شریعت نے چھٹی دے کہ جے بعد دیں کوئی سردی کے موسم آ کے رکھ سکتا ہے رکھے لیکن وہ سری جی ہے عورت جس کے پیٹ میں بچہ وہ اگر تکلیف محسوس کر دیے تھے وہ بھی روزہ سکتے دھ پلان والی عورت یہ اگر امکان ہوئے کہ روزہ رکھا تو بچے نو دھ پورا نہیں ملے گا سک جائے وہ بھی چھٹی اس دے دیا چھٹیاں ہو سکتی سن وہ تو اللہ تعالی نے اون نہیں دے دیتے جڑا یہاں چھٹیاں دا کوئی حقدار نہیں جان بوجھ کے چکتا ایک دن دے روزے کی ساری عمر دے روزے رکھے کلا نہیں ہو سکتے اللہ نہیں قبول کرے اس نے رمضان کی بے حرمتی کی اللہ نے تو ان بڑا عظمت والا بنایا ایک کتاب اس رمضان نہیں اتاری کہ قرآن مجید ہی رمضان ہو جنیا کتاب اتری اللہ نے دوسرے مہینے نہیں رمضان اتار قرآن مجید بھی اللہ نے رمضان کی ناظر شاہروں کا رمضان اللہ تھی ان سے ہل قرآن قرآن جیسی عظیم کتاب ہے جس کی مشن دنیا ساری اکٹھی ہو کے کری لیا یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہاں، رمضان بھی چکا تو رات رمضان بھی چتری انجیل رمضان بھی چتری زبور رمضان میں اتری ابراہیم علیہ السلام دے صحیفے رمضان میں اترے اسماعیل علیہ السلام دے صحیفے رمضان میں اترے خدا تعالی نے رمضان کی عظمت نہیں ہے کہ اپنی ہدایت پیغمبرہ پہ نازل کی تھی مہینہ سارا بچوں رمضان منتخب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ گیارہ مہینے اللہ تعالی جنت نجا دے رہے ہیں گیارہ مہینے جنت نو خوبصورت بنا دے رہے اللہ تعالی جس چیز نو خوبصورت بنائے وہ انسان پہ تصور بھی نہیں کرتا اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کی چیز آپ نے فرمایا جنت مالا آئن رات رات جی چیز اکھا نے دنیا سے دیکھی بلا ہو سامیا کنا نے وہ جی چیزاں نعمت جنت دیا چھڑیاں ہی نہیں کہ دس جی؟ دسیجیے تو تمہیں پتا نہیں لگ سکتا بلا خطرہ الا کل بشر اور میں اس جنت سجی تھی خیال کرنا چاہو نا ایہو جی ہوئے گی اللہ تعالیٰ فرما نے وہی زینت تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتے خیال بڑا دور تک پہنچ جاتا اتے تھی بیٹھے ہوں میں مکے کا نام لا تا خیال اسے پہنچتا لمے در میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تا خیال اتنے پہنچ کراچی کا نام لوا کلکتے کا نام لوا تے دماغ میں سچ خیال آ آیال انسان حیرت انگیز مقام تک پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما نے کسی جنت دیا نعمت کا کوئی خیال کرنا چاہو تو نہیں تو پہنچ لا تعلم نفس ما ہوں مین من رہا سے آج وہ دن جزام بے باقاعدہ اور فرمایا کوئی دنیا سے بشر جان نہیں سکتا کہ جنت کی اللہ نے کی کچھ رکھے سارے تصور کوئی باہر وہ متعلق اللہ تعالیٰ رسول فرما گیارہ مہینے اللہ ان سجا بوٹے لگا باغ لگا محل تیار کرتا ہے خر اس گیارہ مہینہ کی انہوں لوڑ سے کوئی نہیں وہ نکل سے سب کچھ ہو جائے پر اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہے جنت کی طرف کہ یہ سجاؤ کہ واسطے انہوں واسطے جڑے رمضان میں عبادت کرنا ہے اینی تیاری تے واسطے کی جا رہی اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ اساں اس رمضان کی خاطر جہنم دے دروازے بند کر دیتے گیارہ مہینے کھلے رہتے رمضان کا کنسر جنت کے دروازے کھول دیتے اور دو کے دروازے بند کر دیتے جاتے فرمایا پھر اس رمضان کے چلن سفت مارا دتوں سجا دی اسی بڑے بڑے برائی کران دے ماہر شیطان چکر دے ہونا کیوں اس رمضان خاطر کہ میرے بندے نو اس رمضان دے وچ جنت سے خدا کی رضا حاصل کرنے دشواری نہ کوئی پیدا ہو کوئی رکاوٹ نہ بنے اتنا اللہ تعالیٰ یہ تمام پربن جنت گیارہ مہینے سجائی جاتی کتاباں یہ نازل پھر جنت کے دروازے یہ کھولے کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے بہت بڑی چیز ہے نا یہ بھی کشش سے ایمان والے نو ہوتی ہے ذرا برابر بھی ایمان ہے انہوں یہ کشش لیکن اگر اللہ کے رسول فرما نے میں یہ تمہوں کہ کہ جڑا شخص بھی نماز پڑھن آئے گا دی فجر دی مسجد کے اندر ان ایک ایک کھروڑا پچایا ملے اللہ کے رسول فرما نے ترڈے بچ کوئی پیچھا رہے ہی نہ دنیا کی ہبس اتنی ہے ایک کھلوڑے کی خاطر بھی جڑے نہیں نماز پڑھتے وہ بھی پڑھنا جان جنت یہ خاطر پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمندے میں اس کو سجایا میں انہوں واسطے تیار کرنا جڑے رمضان میں روزے رکھن واسطے اس عبادت میں شروع کر ساری خاطر مدارات رمضان کی خاطر ہے گنا بھی اتنا عظیم بیان فرمایا ایک تو فرمایا کہ یہ بدلے کے روزہ جان بوجھ کے چڈیا سارا سال بھی رکھتا رہے عمر رکھتا رہے وہ بدلا نہیں کہ بارے دوسرا جی زندگی بچے رمضان آ گیا زندگی کا کوئی پتا نہیں پچھلے رمضان سے پہلے جمعے کے اندر خطبہ سننے واسطے جو لوگ بیٹھے سن اتنے اج دھیان مارو ہاں سارے وہ ایسے کہ بچوں کہیں چلے گئے دوسرا رمضان کا چل دیکھنا نہیں نصیب یہ سن انگی بیچ آ گیا دوسرے کا تو انتظار ہی نہ کرو تمہوں کی پتا ہے موت کسی لکھی ہے تو لگی آخری رمضان جنہوں آدمی سمجھے نا میری زندگی کا آخری رمضان کوئی پتا نہیں اگو ہے میری زندگی بھی آنا کہ نہیں پھر سے اوکھا وہا رمضان پہ کمر کس کے عبادت کرے رمضان میں نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا تلاوت کرے گا رات نفل پڑے گا اے رمضان سباب حاصل کرنے والی چیزیں فرمایا جی زندگی بھی آیا گزر گیا ایسے طرح وہ سرگی پکی نہ مغرب نو روزہ وہ گھر کھلا نہ انہیں شیری کھادی نہ انہیں روزہ استعار اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے اے آدمی اللہ کی نعمت ہوئی جنت جی تیار واسطے کی جا رہی ہے اے بد نصیب بد قسمت جی وہ حاصل کرنے واسطے کوشش نہیں نہ کر سکے پھر اللہ کے رسول فرما نے منو جبریل نے آ کے کیا کیا اللہ کے رسول جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ روزہ نہیں رکھا نماز نہیں پڑی اللہ کو گناہ نہیں بخش سفر سے اٹھتے ہیں اللہ بھی لانت کر رہا اللہ کے فرشتے بھی سارے لانت کرتے جبریل کہتے ہیں میں بھی وہ لانت کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم فرما نے میں بھی وہ لانت کرنا کیوں ذاتا بھی ہے نو شخصیت کی لانت جا پایا ہے نا خدا کی لانت فرشتہ کی لالت جبریل کی لانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لالت وہ پھر اپنے آپ مسلمان کہلانے لگے انہوں شرم آنی چاہیے مسلمان مسلمان اسے تو اللہ تعالیٰ رحمتہ نظر فرماتے مسلمانوں کے واسطے تو دنیا زندگی اچھی نعمت والی بنا دے یہ شخص جنہیں رمضان آیا تو گنا نہیں بخش پائے اس رمضان کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالی رات نو آواز دے نے کی ہر من منسرد ارد کو لاہو کوئی رزق منگ والا ہے تو منگے میں اس میں دینا دے پیا منگے ہر من مستغفر اغفر فیرو لاہو اور کوئی گنا کی معافی منگن والا ہے تو میں معاف کوئی اولاد منگن والا ہے تو میں انہوں اولاد دے دیا کوئی صحت سے تندرستی منگن والا تو میں تندرستی دے کہڑی نعمت جہی اللہ تعالیٰ نے تھی رمضان بھی میرے بن جاؤ تو دیکھو میری رحمت تے کی اس رمضان نے روزے کے متعلق صحابہ نے پوچھا کہ اللہ دے رسول ایسا برکت والا مہینہ جوبیاں امن اللہ کے رسول بیان فرمان اس برکت والے مہینے دے اندر اگر روزہ رکھیے تو وہ سباب کنا دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہر عمل کا اللہ تعالی نے فرشتہ نو دسیا جہاں بھی کوئی کر دے اس عمل کا سباب لکھو کنا لکھو فرشتہ نو دس جہاد کا کنا لکھنا ہے نماز کا کنا لکھنا ہے حج کا کنا لکھنا ہے زکات کا کنا لکھنا ہے فرمایا روزے کا اللہ کے رسول فرما نے روزے کا فرشتہ نے پوچھا جا یہ سواب کنا لکھا اللہ تعالی نے فرمایا میرے فرشتے روزے کا سواب کلم سے تے صحیح لکھ ہی نہیں سکتے کوئی سواب دیا جا تعالہ فرما سواب لکھ ہی نہیں تھی سکتے جنہیں خدا کے رستے بھی جان دینی ہے وہ سواب لکھا جاتا اللہ سارا فرمند آ سو مولی بہانا آ دی پہ روزہ جڑا یہ میرے واسطے جس نے رکھنا ہے نا یہ سزا بھی میں ہی دیا کسی نہیں کوئی سزا ہے اللہ حکم الحاکمین نے اس کی رکھی جی اللہ تعالیٰ فرما نے میرے واسطے میں جزا آپ گا کسی بھی اندازہ تو نہیں سکتے اندازے تو بعد بڑی ہی کوئی حیرت انگیز چیز یہ رمضان پھر فرمایا کیوں کہ روزے بھی آدمی خدا نو قریب سمجھتا جنا روزے میں خدا دا حاضر ناظر ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے اور کسے عمل میں نہیں رکھتا بھائی روزہ کسی کو بخایا جا سکتا ہے روزہ سوچنے والی چیز نہیں اللہ بھی سن والی چیز نہیں روزہ بھی اس نے ایسا رکھا کہ میں تمہوں پہچان نہیں سکتا کہ روزے والا کون بیٹھا ہے تو بے روز کا نماز پڑھن کی کوئی گواہی دے سکتا ہے حج کرن کی گواہی دے سکتا ہے کہ ہاں جی میرے سامنے حج کیا زکات کی گواہی دے سکتا ہے لین والا کے منو کی سات ہر چیز کی گواہی روزے کی کوئی گواہی نہیں دے سکتا کہ انہیں صبح تو لگ کے شام تک وقت گزارے یہ پتہ ہی نہیں کھا نہیں سو روزہ رکھا کہ نہیں کوئی بخار نہیں ایسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر جنہ روزے دار روزے کی حفاظت کرتا ہے کسی عمل کی نہیں کرتا خدا کی وہ دماغ اتنے رہی ہے کہ جی شیشا دیکھ لے تو ڈر لگ جاتا سو فصلہ پوچھتا پھرتا مولوی جی شیشا ویکیا روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا نماز کا نہ یہ پوچھے گا روزے کا انہوں قدم قدم اتنے خطرہ پی جائے مولوی جی سورما پایا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا نہ شیشہ دیکھا روزہ ٹوٹتا نہ سرما پایا روزہ ٹوٹتا لیکن روزے دار کی روزے کی حفاظت کا اندازہ لگاؤ کہ کس طرح وہ یہ حفاظت کرتا پھرتا ہے کہ کوئی ایسی گل نہ ہو کہ روزہ میرا ٹوٹ جائے وزو کرتے ہو کلی کر پانی پاندے فرشتے نو بھی پتا نہیں جی لگتا کوڑے بیٹھے بندے نو پتا نہیں لگتا کہ یہ کوٹے کی منہ چ پانی ہاں گلے لگایا تو نہیں لگا کسی نو کی پتا لگتا آدمی پینا چاہے نا تے کلی باہر اگلی بار اندر کا پر دماغ خدا دا ہو تصور ہوں کہ وہ آس کا کوئی نہیں پیا خدا نو پتا لگ جانا میں گلے ایک نوجوان آیا کہنے لگا مولوی صاحب حکم ہے حک اگر لنگ جائے جان کے نہیں میں لگایا ہاں لنگ جائے روزہ نہیں ٹوٹ جانا کنا انسان روزے کی حفاظت کر مسلا تو اس مولویا کو بھی پوچھنا ہے پر یہ گلا اپنی جہاں دستا ہے یہ پتا اللہ نو لگتا دوسرے سانو کی پتا کس نے کڑی کی جگہ پانی لگایا تو کس نے کئی بیٹھے ہون گے تے تمہوں یہ کہہ رہے ہیں روزہ رکھے رکھے کو کسی بھی پہچان روزے کا پتا کنو لگتا روزے کا پتا اللہ نو لگتا اللہ تعالیٰ نے جہی عبادت میری کیفیت نو اور کوئی جانتا ہی نہیں انہیں ادر کی دینا ہوتا روزے کی قیسیت تو میں جا ہوں میں گجرات کے ضلع کا سے کے تھا آ رہے تھا رستے لوہیا والا جڑا سوا ہے نا پانی وقتا پی حلکت کٹیاں ہوئی نوجوان میں گرو دیکھا ایلکت کیوں کٹھی ہوئی قریب آن کا پتا لگا کہ پانی رہے ہیں چبکیاں لگا رہے ہیں چبیاں مار رہے ہیں چبی مار کے جڑا آدمی روزے سے گرمی سے پیاس نال تنگ آ جائے نا ان آخیے نا روزہ توڑ دے وہ توڑ تیار نہیں کر اللہ نے یہ محبت انسان کے دل پائی ہے جنہیں خدا واسطے روزہ رکھا اللہ تعالی نے روزے کی سفتی یہ دسی ہے کہ من شام آمدان آ ایمان احتساب ہے ایمان اللہ سے رکھتے ہیں روزے کا ثواب حاصل کرنے کی خاطر جس نے روزہ رکھے پاوے وہ اندر اگ لگی ہوئے روزہ نہیں دے وہ چبھی مار کے بھی پانی پیتا ہیں کوئی ویٹ نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدھی حضرت عبد اللہ ہب نے آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے اتنے حملہ کرنے واسطے رمضان کے مہینے نکلے سن مدینے رمضان کا چند مدینے ہی چڑیا بعد میں اللہ دے رسول کوئی ستویں اٹھویں نکلے نے سفر بھی کئی سیابی روزے رکھے سن تو کئی نے نہیں سن کیوں سفر یہ کدی نہیں ہوا کہ مدینے رہ کے تندرست مسلمان نے کدی روزہ چکا سیابی کہتے ہیں سفر اللہ نے جب اجازت دیتی اسی اس سفر بھی جا رہے ہیں من شائن مفت ہے سب روزے دار بھی سنتے سڈے وہ بھی سن نے روزے نہیں سن نہ روزے دار بے روزہ نو آدھے سن کہ تسا غلط کیا نہیں سی ملامت کرتے کیوں اللہ نے چھٹی دیتی نہ روزہ چڈن والے روزے دار کہتے سن کہ اللہ نے جب چھٹی دیتی ہے تو تھی کیوں اوکھے ہو بہتر پہ ہر ایک جی مرضی ہے سفر رکھ لے اللہ خواب اور نہیں دے نہ رکھے گنا کوئی نے اسی طرح جا رہے تھا ایک جگہ سے اثر کا وقت ہو گیا اصل کی نماز پڑھن تو بعد سورج غروب ہونے والا سی تھوڑی جی دیر رہ گئی ایک آدمی رش کھا کے دیں گے لوگ اکٹھے ہو گئے پانی وہ لگ گئے اللہ کے رسول نے آواز دیتی لوگ کیوں کٹھے ہوئے ہیں کیا اللہ کے رسول روزے دار آدمی روزہ رکھے نالے سفر چلنا نالے مکے دے علاقے عرب دے علاقے کی تپش سے گرمی کلیجے سار دی ایس صورت حال میں برداشت نہیں ہو کر سکیا کھا کے دیکھ ہیں کہ روزہ کھول دے ہوں تیری عادت کمزور ہو گئی بڑی کہ سارا دن رکھ کے ہوں توڑ دیا روزہ نہیں سی توڑ بڑا کمزور سے نگار ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں کبو روزہ توڑ گئے وہ روزہ توڑا دیتا پاوے تھوڑا جا سورج باہر رہ گیا اس طرح انسان دیکھ کمزوری ہو جائے نے مسلے کا نہیں پتا وہ بچارے بڑے ہی تنگ آدھے نہ تھوڑا جہا وقت یہ بھی لنگ جائے ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ انہیں تو توڑ لیا کہ کہیں نہ چلے انہوں نے بھی حالت نہیں چنگی حضور نے فرمایا پانی منگاؤ پانی منگایا سواری دے سن سارے سامنے پیالہ سیابی کہہ رہا ہے کر کے پکڑیا نہیں جی۔ کہ سب دیکھ لیں آپ نے منہ نہ لایا کہ روزہ کھول توڑ آپ دیکھ کے صحابہ نے بھی روزے جنہیں نہیں کھولے خود چند آدمی سے متعلق آ کے صحابہ نے دسیا جی اصلا آدھے نے ایسا تو نہیں کھولنا پاوے کنے اوکھے اب اللہ کے رسول نے فرمایا اولا ایک کل کا لوسار اولا کا لوسار یہ میرے نافرمان نے یہ میرے نا فرمان نے یہ میرے نا فرمان نے اللہ جس گل کی رخصت ہے کیوں نہیں قبول میں پرواہ نہیں کی کہ آپ منو تنگی کوئی نہیں تھی میں روزہ اس لیے کھول دیتا کہ تھی ویستے سو اللہ کے رسول رکھے ہیں کیوں کھولے اچھی نہیں نبھاؤں میں واسطے دیکھو ایسی سورت تنگی ہوئے پھر بھی آدمی روزے کی این نگرانی کرتا ہے نماز کا نماز ہی نمازی بیمار ہو جائے بخار چلے پیشی بھی لنگ جاتی ڈیگر بھی لنگ جاتی شام بھی لگ جاتی شاہ بھی فجر نماز پڑھتا ہی کچھ کہ بیمار اللہ نے نماز نو معاف نہیں کی روزہ معاف کیا جڑی معاف نہیں کی پڑھتا نہیں جنہوں جنگ ہوں بھی معاف نہیں کی نماز ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے نال تھی آمنے سامنے لڑ رہے ہو خوب کی جنگ ہو رہی دونوں پاسوں تلوار چل رہی ہیں کوئی زخمی ہو کے ڈگ رہے ہیں کوئی شہید ہو کے ڈگ رہے ہیں نماز بھی نہیں کھا پڑے مال بھی زکات سے سدکا بھی کسی بچی تک نہیں تھا وہ کلا و مال کھائے ہی اسی خلا لکھائے اہم بڑے کام کیتے ہیں عظیم شان کوٹھی بنائی عظیم شان کائر رہی عظیم شان فرنیچر کا رکھا آپ ہی چینی دیا پلیٹا ایسی دیا پلیٹا کئی قسم کی سجا سزا کی سب کچھ جیتا سی اللہ واسطے نہیں سی جتا کہ نماز نہیں سی بنی اس چیز نے سانے تو دکھ بھی سن یہ جڑے لوگ سن وہ کی کہیں گے وہ کہیں گے ابھی تھوڑے کو بات سن کے تو جنت بھی کرے گئے کی مسئلہ ثابت ہوا قرآن میں کیوں کہ باد آدمی بھی بات کرے تو جہد کوئی شراخت ہے نا باغ بات کا بھی ان کا اثر ہو جائے اپنے اندر کوئی خوبی تو جی اپنے اندر خوبی نہیں نا تو نبی جیسی پاک بھی بات کرے تو سبزی کو بنا لیا ہے نا کہ سارے مولوی جی یہ جمعے کی رونق نہیں بنا سکیا اس گلے ایسا ہاں ہو لیا جا چنگا کام کرنا لوگ دان سے آمد مولوی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نہیں گایا گاؤں کے بعد نہیں کیتا اللہ نے حکم سنایا کھول کھول کے سنایا کوئی یہ نہیں کہہ سکیا کہ سانو اللہ کے رسول کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی سب سمجھا جو نہیں سمجھ آؤں بھی عمل کرتا ہے جسے دل میں قرآن مجید نے ایک مثال نثال کی وار کا بعض کرنے والے کی وجہ دس نہیں جوڑتا بعض کا اثر ہونا نہ ہونا سن والے کی وجہ ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن ملا نہیںمل کر کے توبہ کر کے جنت بھی کر کے عمل دو بھی سکتے فٹ جا اثر ہونا چاہیے ہو گیا جنہوں نے نہیں ہونا نو دے کر کا بیٹا بیٹا پڑھ کے بھی پھر پڑا سکیا میری کمپنی کرنے کے انہوں نے کوئی اثر نہیں کیوں نہیں ہوا اللہ تعالیٰ فرمندے نے بات سارا جو پہلے ہو جہاں جو نواز جو ہوں بے اتنے ربے ہیں برلا جی خابو تالا یا جو اللہ نہ شیخ رحمت اللہ علیہ ہر بندے نے آرام کے سر لطافتیں سب خلاف نے بارہ کہ سر در سب اور خلاف نے در پاؤ لارا دو مو مخت اور سمجھائیے کہ آسمان کو جی بارش اترتی ہے نا کوئی کچرا بارش کا ایسا نہیں ہوتا ہوں جہان کی طاقت نہ ہوئے جہد برکت نہ ہو ہر ہوئے اگان کی طاقت بھی ہے برکت پر یہ بارش ہے وہیں کنیاں ہوئی پتھر پہ ہوئے کوئی اثر ہوگا پتھر سے کوئی اثر اللہ کے رسول کا بات پتا ہوگا دن میں سمائے ہوتا ہے سماجی میری سبان چارش کر پتھر چڑھتے ابکر کچھ اللہ کے رسول کا قصور نہیں تولے کیلر رکھیے سیلنگ پتھر پہ اتے کوئی ایماندار بندہ وہ بھی کس طرح میں بارش رہی تھی کچرے کم کی تقتر پر خیز نہیں ہوئے کہ اتنے اگ جی جی دل کی امید سر خیز ہے نا وہ اس میں باہر کا اثر ہوتا لیکن سر خیز نہیں روڑیاں بارش ہوئے ਕੀ ਕੀ ਉਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ اگتا گا پہ کوئی گندی سی اروڑیاں کنی لائش ہوتے پتھر کنی بارش ہوتا ہے اللہ دل ندی کا واپس خوبیوں کے خراب کرتا ہے پر سن والے سینے نہ ہو پھر ویسے کسی کا اثر ہوتا تو دلچسپ اللہ تعالیٰ بنا کے جا اور اچھا تو کرنا کہہ نہیں اثر ہوتا وہ اپنی فکر کر وہ سن کے اثر نہیں ہونا پھر مطمئن نہ ہو جان اپنی فکر کر کہ ان رسوں کے ذرا اثر نہیں ہویا کھوڑے دل میں کن خلاقت ہے کن بدھیانتی ہے دل میں کن دل سخت ہے اپنے متعلق غور کروں ایک علم بھی بجائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویوہار کا سانو اثر نہیں نبی نے بچی کوئی ہستی نہیں اور ہمارا کام صرف بات کر نبی ہمارا کام صرف بات کر کسی نے زبردستی نہ کوئی عالم بہامل عمل بنا سکتا نہ نہ کوئی نبی بہامل عمل بنا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے ابو طالب واسطے کوشش کی کوشش کی جس میرے چاچے کا یہ میرے نال رویہ کہ رات نو میں ستا ہوں نا بسترے سے میرے دشمن نے سارے مسے میرے چاچے نو خیال کوئی راتی دشمن آ کے میرے بتیجے قتل نہ کرتا چاچا میرا اٹھتا منو آ کے کہہ محمد لایا تو میری چار بھائی سے سودا کہ نہ سے سودا بیٹا تیرے دشمن بڑے جی کوئی آئے تو منو مارے تنو نہ مارے اور جڑا خیر خیر ہے ماں پیو ای خیر ہے جا فکر نہ کرے ماں کی فکر نہیں کرتا باپ کی فکر نہیں کرتا اللہ کے رسول نے چاچے بھی بڑی فکر اتنا شفیق چاچا کہ یا اللہ یہ دودھ بھی کھڑے گا دعا منگیاں نے فرض کیتا ہے پر بندہ اس دل میں پتھر رکھ کے بیٹھا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھول کھول ٹھیک ہے مسلم شریف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے اصل تری نے کیا دیکھا اللہ میرا باپ بڑا بیمار ہے اس ویسے ہوں جی وہ میں کوئی نہیں زندہ رہنا آپ نے فرمایا آئیے جیم آپ نے کہنے لگا ہاں اللہ آئیے ٹھیک ٹھاک دماغ کام کرتا دیکھتا گلا کرتا آپ گئے جلدی جلدی کہ میرا چاچا کہ ایسے حالت بھی چیزیں مارتا ہے کفر بھی جی کیا چاچا جان میرے کن یہ ہے نا اپنی قوم کو ڈرتے ہو نا یہ آخر کی مرن لگا کہ وہ کا مذہب چڑ کے محمد کا مذہب قبول کر دیا تھی کھل کے کلمہ سامنے لگا پڑو میرے کن پڑھ دو کتنی طاقت ہے پھر میں قیامت والے دن اللہ نو کہتے سکانا کہ یا اللہ میرے چاچے نے کلمہ پڑھیا سی تو میں سنیا سی میں گواہی دے سکتا بخشنا پھر وہ کر بخشے نہ ہو چاچے نے کلمہ پھر بھی نہیں سی پڑھیا ابو جان نے آواز کی تھی ابو طالب ویسی مرن لگے نا جس مذہب اتنے ساری عمر رہنا چلے ڈر کے تو مذہب نہ چڑھ گئی تو محمد کا کلمہ نہ لیں گے ابو طالب کی جان نکل لگی سی نا آخری گل کی تھی آخر وہ پڑوا دن تکلامہ بے ہاں ابو طالب آخری بات پھر ابو طالب کے منہ تو نکلی گئے تھے پھر وہ بول نہیں سکیا پھر مر گیا وہ کی تھی کیا اے نہیں میرے کو محمد اخوایا جانا کہ باپ دادے کا مذہب کر دیا مجھے جس بھی بھی دو دکے اس کر طرف نارا لار منو دوزخ پسند ہے کہ آر نہیں دے پسند اے آر کئی کلر نہیں دے پڑھ آر کئی آتے نے جی جفائی جان کریے تو ڈوکا کر کے بھابی ہو گیا اور جی اللہ کے رسول نے جس دن نماز شروع کی اس بھی جان کی کہہ کہ آخری نماز نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے اس نماز بھی میں دیکھا کہ آپ نے رفا کی اللہ کے رسول نے ساری عمر نہیں چکی ساڈے غیرت ایمانی نہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کی خاطر لوگوں کی تار برداشت کر سکتے ابو طالب تارب نہیں تھی برداشت کر آخر ایک سارے کون سنے کہ باپ کا تمام مدد خرچ پھر کوئی اللہ نے نبی السلام کو پوچھنا پھر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہے گھر پلے ہو جہے نال کبھی کہتے رہے ہو جہے ایم نے تیری خدمت نے کی تمہوں بھی مسلمان بنا کے نہیں آیا پوچھ لے گل اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرما نے ہے پیغمبر اسی تیرے کو پوچھنا ہے کہ جو بات کیتا ہے کہ نہیں پھر پوچھنا کہ فلان کیوں نہیں مومن وہ ممن آیا کوچر بات سن کے تو کیوں نہیں ہوا یہ انہیں جواب رمضان کا مہینہ فضیلتا رنگ کا مواز میرا فرض یہ ہے کہ میں جنہ میرے اندر دماغی جسمانی طاقت ہے وہ میں بیان کر کے تمہیں دسا کہ خوبی سے کہ نہ عمل کرو گے کیا مطلب دن منوج جی خدا نے پوچھا سن لو موت کا فرشتہ پر پھیلا کے پھرتا جیسے پر ملائے کا تو بس تو ہے جی فرمایا موت کے فرشتے ان قریب ویل اچے اچے بندے دے پھرتے جس ویلے اللہ کی طرف حکم آئے جی بیمار ہوئے تو حکم آئے تو قبل کر لو تو جی بیمار نہیں تو ٹرتے نو کر لو اٹھ دس دن کی گل ہے رمضان تو پہلا ایک آدمی قبرستان روڈ یہ اسے جا رہے ہیں سائیکل اسے چڑھے ہیں گھروں کسی کم نکلے سائیکل اسے چڑھے بازار بھی لوگ دو باقی ویستے ہیں انہوں پہ کیا سائیکل سے جانا پیا اچانک سائیکل اس نے کھڑا کر دیا آپ کھڑا کر دیا کھڑا کر کے اس زمین میں دیکھ گیا دیکھنے والے اندر بج کے گئے نو کی ہوا گئے آ کے مریا ایسے بندے کی کائنات جاندہ انہوں پتا لگ ہی نا میری موت آ گئی لما پیا سائیکل اتنے کھڑا کر لگتے کا کون ہے کتنے کا پتا نہیں لگتا سکول میں لڑکیا میں چھٹی ہوئی اسے لنگے ایک لڑکے نے پہچان لیا یہ آدمی تو نور پاوے دے وہ گھر کا پتا ہے پتا اتنے سکوٹر پہ گئے انہوں نے جا کے دسیا کہ تا آدمی فلاں جگہ کے اتنے آ فیصلہ پا دو بندے کا گھروں نکلے تو واپس آنا بھی نصیب نہیں کرتے چلتے چلدی بھی موت آ جاتی کوئی بیماروں ہی نہیں آتی بڑھیا نہیں آتی جبانوں بھی آؤں بچوں بھی آؤں آخر کی زندگی بڑی لمبی چوڑی ہے ایس دنیا کا تو پتا نہیں پہلے رات آنی کہ نہیں کہ رات ہے تو دن کرنا کہ نہیں یہ خاطر نہ خدا کے رستے مال خرچ کر دوں نہ خدا کی عبادت کرنی تو نہ روزہ رکھنی تو رمضان کی بھی خدا سارا نے جس طرح بیان کیتا کیا کہ رمضان و بندے کا خدا کی طرف آن واسطے ابھی آسان بنا دینا کہ جڑا رمضان بھی آسان اللہ بنا دینا تو پھر بھی نہیں آ اللہ کہہ رہا کہ میں تے واسطے جنت کی سے گیارہ مہینے آؤ وہ راستے سج گئی پہ اللہ پتا ایسے مشیبے بڑھنے سے ایسے نہیں بڑھنا جنہوں کا اللہ نو پتا ہے اور انہوں نے مشیبے بڑھنا جن نمازی رمضان تو پہلے سن کونے ہونے آئے ہوئے کہ نہیں کچھ ذرا بھی ایمان ایسی نہ ہو آ گئے جن جمعے کے بھی آدمی اسے نے ہوں بھی نے وہ زیادہ کس کیوں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے میں رمضان کی رکاوٹ دور کر دینا تو پھر ذرا بھی ایمان آ جاتا جلد پھر بھی نہیں آیا تو وہ روان ہوئے کوئی وہ چٹا کافر سمجھ رمضان ایک میزان ہے ترازو جنہیں رمضان کی عبادت بھی نہیں نہ کی وہ بھی کوئی رمضان بھی تھی جا دل نرم نہیں ہوا سینکڑے آدھے ہوئے اور سارے مسجد میں نمازی ود گئے جبل خطبے آن والے ود گئے درختوں آن والے وقت گئے وجے نا اگے بھی گیارہ مہینے اتنے سر اگے کیوں نہیں سی آؤ اللہ روزہ رمضان دے بھی برکت برفتوں کے واسطے توفیق دے بٹ بچے رہے پھر بھی ہر دھرم بیٹھے رہتے ہیں ہوں گھر کئی چروکھے پیندے ہو گے تو بس پہلی جگہ لگے بیٹھے تاش کھیلتے پہ کئی کھیلوں کھیلتے ہیں خدا کے گھر بھی تارا نصیب نہیں ہوتا رات تراویاں پڑی ہوئی آئی کا دس راہ بھی دیکھتا نوجوان اوا کوئی عدر پھر رہا ہے کوئی تاش کھیل رہا ہے کوئی سر پی رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے خدا کا کے گھر نصیب نہیں اسی طرح ہی خدا کے گھر بھی جا کے نماز پڑھنا پھر رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا فرمایا صدقہ دو میرا کی دو کو بچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو ایک دن فرمایا اے مسلمان عورتوں صدقہ عام کرو عام صدقہ کرو انی اری تو کنا اکثر بنا ہے نار منو اللہ نے دکھایا دے کہ عورتیں بہت دو دکھ نہیں آپ نے فرمایا اگر بچا گے تصدکو تصدت نہ تصدت صدقہ کرو صدقہ کرو یہ غنیمت موقع دے جی میں کوئی کچھ نہیں نا وہ بھی کی کرے بلو ہولی نے کلنا جی ہاتھ سے انگوٹھی ہوں تو صدقہ کرتے کان میں چالی ہوں تو سدکا صدقہ کرتے اور خود نہیں سو پیسہ دے گا صدقہ کرے دو وقت بات جان پوچھا کہ یار سلا اصل کیوں دو دکھ بھی زیادہ اور میں آپ کی خامن کی نہ شکریہ نہ فرمان تھی خامن کی اطاعت نہیں کر دیا لڑائی کے وقت بھی ایک دوسری سے لنس بن جاؤ اگر جنت نہیں جانا گے تو صدقہ کر صدقہ دو دکھ کو بچا ہے اللہ کے خزم تم سجا کرتا ہے یہ مہینہ نکلیاں بارش کا مہینہ کی کرو نیکیاں دنیا کر سکتے سب کے کرو اللہ نے زکات کا مہینہ بھی یہ ہو جاتا کہ زکاتا بھی اپنی ادا کرو جڑا مال